بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت یدا ابی لہب لہب و تب ابو کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا ما اغنا مالہ و ما کسب نہ اس کے مال نے اس کو کفایت کیا اور نہ ہی اس نے جو کچھ اس نے کمایا تھا نارن ذات لہب قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا حمالت اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا ایندھن اٹھانے والی ہے فی جی حبل حبل مسد اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی